بھاگ چلیں جان نے پھی کی مسکراہٹ کے ساتھ کہا کیسی بچوں کی سی باتیں کرتے ہو جائے آدمی ہم ان سے بچ کر کہاں جا سکتے ہیں اور فرض کر لو کہ ہم بھاگ بھی گئے تو اپنے جہاز کو سمندر میں کس طرح ڈالیں گے کیا ہم سب مل کر جہاز اٹھا سکتے ہیں میرے خیال میں ہر کس نہیں اور پھر یہ جہاز ساحل سے اس وقت یقیناً چار فرلانگ کے فاصلے پر کھڑا ہے تم نے اسے کھینچنا بھی چاہا تو کیا اتنی دور تک کھینچ لو گے جان واقعی ٹھیک کہہ رہا تھا ہماری آزادی میں یہ سب سے بڑی رکاوٹ تھی کبڑا بڑی دیر سے خاموش تھا مگر اس وقت چونکہ اس کی جان پر بن رہی تھی اس لیے بولا اس سے تو بہتر یہ ہے کہ ہم سمندر ہی میں ڈوب جائیں یہ دو تو پتہ نہیں ہماری کیسی گت بنائیں گے ایک ملا نے اس کی ہاں میں ہاں ملا کر کہا ڈوبے کیوں صاحب اگر ہم بچ گئے تو اس جزیرے سے کوئی درخت کاٹ کر اس کی کشتی بنا لیں گے کشتی بنانا ہم دونوں کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے درخت کے تنے کو اندر سے کھوکھلا کر کے اس کی ایک معمولی سی کشتی آسانی سے بنائی جا سکتی ہے چاہے تمہاری کشتی کچھ دن بعد بیچ سمندر میں جا کر ڈوب ہی کیوں نہ چاہے نہیں یہ طریقہ غلط ہے اس سے تو اسی جگہ گھٹ گھٹ کر مر جانا بہتر ہے جیک نے جلدی سے جواب دیا اس کے لہجے میں نا امیدی صاف چھلک رہی تھی میں خاموشی سے ان سب کی باتیں سن رہا تھا آخر میرے دماغ میں بھی اچانک ایک ترکیب آئی میں نے جان سے کہا میرے خیال میں ایک طریقہ آزاد ہونے کا ہو سکتا ہے وہ کون سا سب نے ایک ساتھ پوچھا بارود اور چاقوؤں کی مدد سے ایک لمبی سی سرنگ بنائی جائے یہ سرنگ ہمارے اس قید خانے سے کوئی آدھے فرلانگ کی دوری پر جا کر نکلے ہم اس سرنگ کے راستے قید خانے سے باہر نکل سکتے ہیں اس سرنگ پر دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ قید خانے سے سرنگ میں داخل ہونے کا راستہ ہم اوپر سے کسی طرح ڈھک کر سرنگ میں چھپ جائیں گے دے وہ سمجھیں گے کہ ہم کسی طرح نکل بھاگے ہیں وہ ہمیں پورے جزیرے میں تلاش کرتے پھریں گے مگر ہم ان کے ہاتھ نہیں آ سکیں گے انہیں اس کا کیا علم کہ ہم نے سرنگ بنا لی ہے اور ہم اس میں چھپے بیٹھے ہیں آزاد ہو جانے کے بعد جہاز کو سمندر میں واپس لے جانے کے بارے میں سوچنا بات کی بات ہے سبھی نے میری اس تجویز کو پسند کیا اور اسی وقت سرنگ کھودنے کا کام شروع ہو گیا ملاحوں نے کھدائی کا کام اپنے سم میں لے لیا جیک نے مٹی باہر نکالنے کا اور کبڑے نے اس مٹی کو زمین پر پھیلانے کا مٹی ہم اس لیے زمین پر پھیلانا چاہتے تھے کہ اگر دیو آ جائیں اور اندر جھانک کر دیکھیں تو انہیں مٹی کے ڈھیر نظر نہ آئے کوئی دو گھنٹے کی لگاتار محنت کے بعد ہم لوگ صرف دس ہی فٹ لمبی سرنگ کھود سکے کھودتے کھودتے جب ہم تھک جاتے تو کچھ دیر آرام کر لیتے اس کے بعد پھر فوراً اپنا کام شروع کر دیتے شام کے پانچ بجے تک ہم نے تقریباً تیس فٹ لمبی سرنگ کھود لی آگے کام جاری رکھنے کا ارادہ تھا کہ یکا یک ہمیں پھر ہاتھی کسی چنگاڑے سنائی دیں ہم سمجھ گئے کہ وہ دونوں پھر آ پہنچے اس لیے جلدی جلدی ہم سرنگ کے منہ پر بیٹھ گئے تاکہ انہیں کچھ نظر نہ آئے جلد ہی ان کے قدموں کی دھپ دھپ سنائی دی اور پھر انہوں نے اندر جھانک کر دیکھا میں نے انہیں دیکھ کر خوشی سے تالیاں بجائیں تالیوں کی آواز سن کر وہ بہت خوش ہوئے اور خود بھی تالیاں بجانے لگے کچھ دیر تک یہی تماشا ہوتا رہا آخر ان میں سے ایک نے جھک کر کوئی چیز اٹھائی اور پھر اسے ہمارے قید خانے میں پھینک دی وہ چیز دراصل ایک تقریباً آٹھ فٹ لمبی مچھلی تھی اور اس وقت تک زندہ تھی اپنے خیال میں انہوں نے ہمیں یہ چھوٹی سی چھوٹی مچھلی دی تھی مگر در حقیقت ہم سب کے لیے یہ کافی تھی اپنی زندگی میں اتنی لمبی مچھلی میں نے شاید ہی کبھی دیکھی ہو سورج اب آہستہ آہستہ سمندر کی طرف جھک رہا تھا نہ جانے اچانک کیا بات ہوئی کہ انہوں نے جلدی سے پلٹ کر سورج کو دیکھا اور پھر ایک دوسرے سے آپس میں کچھ باتیں کی اور گھبرا کر واپس چلے گئے ہم نے اطمینان کا سانس لیا اور سرنگ کا کام ادھورا چھوڑ کر مچھلی پر پل پڑے مگر اب یہ سوال پیدا ہوا کہ بغیر لکڑیوں کے ہم مچھلی کو آگ پر کس طرح بھونے ایک طریقہ ہو سکتا ہے جان نے کہنا شروع کیا ہم لوگ سرنگ کھود کر اس قید خانے سے باہر نکل جائیں اور جزیرے سے سوکھی ہوئی لکڑیاں چن کر لائیں اس کے بعد سرنگ میں بیٹھ کر مچھلی بھونیں شام ہو رہی ہے سرنگ کھوتے کھوتے رات ہو جائے گی اور رات کو یہ کام آسانی سے ہو سکے گا جان کی یہ تجویز سب کو پسند آئی اور ہم پھر سے اپنے کام میں چٹ گئے جلدی ہم نے پندرہ فٹ لمبی سرنگ اور بنا لی اس طرح پینتالیس فٹ لمبی سرنگ جب جزیرے کی زمین میں سوراخ بنا کر اوپر کی طرف نکلی تو ہم نے جزیرے کی کھلی زمین پر قدم رکھا چاند نکل آیا تھا اور اس کی ہلکی روشنی میں ہر چیز صاف نظر آ رہی تھی ہمیں لکڑیاں ملی مگر سب کی سب سیلی ہوئی تھی جان نے بتایا کہ دھوپ نکلنے کے بعد بھی یہ لکڑیاں گیلی ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یقیناً یہاں رات کو پانی آ جاتا ہوگا یا پھر ہو سکتا ہے کہ شاید یہ وہی جزیرہ ہے جس کی ہمیں تلاش ہے کیونکہ وہ جزیرہ بھی چاند رات کو سمندر میں سے ابھرتا ہے اور پندرہ دن تک پانی کے اوپر رہتا ہے مجبوراً ہم نے وہی گیلی لکڑیاں اکٹھی کی اور سرنگ میں آ کر بڑی مشکل سے وہ مچھلی بھون کر کھائی جب پیٹ بھر گیا تو جسم میں طاقت آ گئی اور وہیں آگ کے قریب بیٹھ کر ہم آپس میں مشورہ کرنے لگے ہر ایک اس وقت یہی سوچ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا جیک نے بہت سوچ بچار کے بعد کہا میرا خیال ہے کہ ہمیں سورنگ ہی میں چھپ کر بیٹھے رہنا چاہیے اس طرح دو فائدے ہوں گے پہلا تو یہ کہ ہم ان دیو نما انسانوں کا کھلونا نہیں بن سکیں گے دوسرا یہ کہ کسی آتے جاتے جہاز کو ہاتھ ہلا کر یا سگنل دے کر ہم اسے اپنی مدد کے لیے بلا سکیں گے دوسرا خیال ٹھیک ہے کیونکہ سرنگ میں چھپے رہنے سے بھی نقصان ہے میں نے کہا کیسا نقصان جیک نے دریافت کیا نقصان یوں ہے کہ ہمیں نہ پا کر وہ دیو غصے میں آ جائیں گے اور اگر کسی نے ہماری سرنگ کے اوپر کوئی چٹان وغیرہ گرا دی تو ہمارے لیے بڑی مشکل ہوگی سرنگ اندر سے کھوکھلی ہوا کرتی ہے چٹان کے گرنے سے وہ اندر سے دب جائے گی اور تب ممکن ہے ان پر ہمارا راس پاش ہو جائے اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم کسی کار ہی میں پناہ لیں جان نے میری اس تجویز سے اتفاق کیا اور پھر ہم رات کے اندھیرے میں چٹانوں کی آڑ لیتے ہوئے ادھر ادھر غور سے دیکھتے ہوئے کسی غار کی تلاش میں نکلے بڑی جان توڑ کوشش کے بعد ایک ایسا غار مل گیا مگر یہ غار ایک چٹان کے بالکل نیچے تھا اور سمندر اس کے دانے سے بالکل لگ کر بہ رہا تھا ہم نے مجبوراً اسی غار کو اپنے لیے پسند کیا ٹارچ یہاں بہت کام آئی ہم نے اسے جلا کر پہلے غار کو دیکھا نہایت صاف ستھرا غار تھا اس میں قدم رکھنے کے بعد ہم نے اطمینان کا سانس لیا چونکہ ہم بری طرح تھکے ہوئے تھے اس لیے غار میں پہنچتے ہی فوراً سو گئے ہماری آنکھ اس وقت کھلی جب سمندر کے پانی نے اندر غار میں آ کر ہمارے جسم کو گیلا کر دیا شاید یہ تیز ہوا کا کرشمہ تھا ہوا نے سمندر میں پھر زبردست طوفان پیدا کر دیا تھا لہریں بوکھلائی ہوئی آتی اور غار میں جگہ ڈھونڈنے میں ناکام رہ کر پھر واپس چلی جاتی اس وقت صبح کے پانچ بج رہے تھے جاگنے کا وقت تو ویسے بھی ہو گیا تھا لیکن اگر لہریں ہمیں اس طرح آ کر نہ اٹھاتی تو شاید ہم سوتے ہی رہتے ڈرتے ڈرتے ہم لوگ ہار میں سے باہر آئے ہم سب کے کپڑے اگر آپ انہیں چیتڑے سمجھے تو بہتر ہوگا بھیگ چکے تھے اور اب ہار میں جگہ بھی نہیں رہی تھی باہر آتے ہی ایک عجیب نظارہ ہمارے دیکھنے میں آیا وہ دونوں دیو غصے میں بھرے ہوئے تھے اور ہمارے قید خانے کے پتھر اٹھا اٹھا کر ادھر ادھر پھینک رہے تھے ہم جانتے تھے کہ ہمیں قید خانے میں نہ پا کر وہ یہی کریں گے ہم خاموشی سے ایک چٹان کی اوٹ میں کھڑے ہوئے ان کی حرکتیں دیکھ رہے تھے ہمیں ایک ایک جگہ تلاش کرنے کے بعد آخرکار وہ جلدی جلدی پورے جزیرے میں چکر لگانے لگے ان کے ایک قدم کا فاصلہ تقریباً آدھے فرلانگ کا تھا جلدی ان میں سے ایک اس جگہ آ گیا جہاں ہم چھپے ہوئے تھے اس وقت ہم لوگوں نے ڈر کے مارے اپنی سانسیں تک روک لی تھی اور سب کے سب چٹان سے بالکل چھپکلی کی طرح چپک کر رہ گئے تھے جہاں تک میں سمجھتا ہوں دیو نے نے ہمیں سون کر پہچانا ہو سکتا ہے کہ اس کے نزدیک ہم زمین کے انسانوں کے جسموں سے کوئی خاص بو نکلتی ہو حقیقت شاید یہی تھی کیونکہ اس نے جھک جھک کر ہمیں ہر طرف دیکھنا شروع کر دیا میں دل میں سوچ رہا تھا کہ برے پھنسے اگر اس وقت ہم غاری میں ہوتے تو یہ کم وقت ہمیں پھر کسی طرح بھی نہ پا سکتا تھا مگر یہاں کھلے میدان میں کسی وقت بھی ان کی نظروں میں آ جانے کا خطرہ تھا اور پھر آخرکار یہ خطرہ ہمیں پیش آ ہی گیا اس نے ہمیں دیکھ لیا اور غصے کے بعد بڑے زور کی چنگاڑ ماری اور پھر فوراً ہی ہمیں پکڑنے کے لیے ہاتھ پڑھایا بھاگو بھاگو یہ کہہ کر جیک سب سے پہلے اس کی ٹانگوں کے نیچے سے نکل کر بھاگنے لگا دیو اسے بھاگتا دیکھ کر یک اس کی طرف پلٹ گیا حالانکہ وہ اپنی پوری قوت سے بھاگ رہا تھا مگر دیو نے ایک قدم بڑھایا تو جیک اس کے دونوں قدموں کے درمیان میں آ گیا اور دوسرا دیو جیک کو پھنسے ہوئے دیکھ کر ہماری طرف متوجہ ہوا پھر آہستہ آہستہ اس نے ہماری طرف اپنا ہاتھ بڑھانا شروع کیا اس وقت وہ سخت غصے میں تھے کیونکہ ہم نے ان کی مہربانیوں کا ناجائز فائدہ اٹھایا تھا کسے معلوم تھا کہ وہ ہمیں پکڑ کر کیا سلوک کرتے اب جب وہ وقت یاد آیا تو روح لرس جاتی ہے اور سارے جسم میں سنسنی سی دوڑنے لگتی ہے میں بڑی دیر تک سوچتا رہتا ہوں کہ کتنی حیرت انگیز اور بھیانک حالات سے مجھے گزرنا پڑا تھا دیو کا ہاتھ اب جون تک پہنچ چکا تھا جیگ نے تو خیر بھاگنے کی ہمت بھی کر لی تھی مگر ہم اب بالکل بے بس تھے ہمارے ایک طرف سمندر تھا اور دوسری طرف چٹانے اور تیسری طرف دیو ہم بھاگ ہی نہیں سکتے تھے ملا بری طرح چیخ رہے تھے اور کبڑا چیتن بار بار دیوتاؤں کو یاد کر رہا تھا میں اس زمانے میں بہت زیادہ بہادر تو نہیں تھا اس لیے خوف کے مارے میں نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لیت بہت ہی زور کی چنگاڑ سنائی تھی اتنے زور کی کہ ان دونوں دیو کی چنگاڑ اس کے آگے کچھ بھی نہیں تھی پتھر لڑکنے لگے چٹانیں ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگی اور جزیرے کی زمین لرسنے لگی ہم نے گردن اونچی کر کے دیکھا اور ہم نے جو کچھ دیکھا اس کو بیان کرنے کے الفاظ نہیں ملتے یوں سمجھیے کہ ہمارے اوسان خطا ہو گئے اور جسم کی قوت اچانک ختم ہو گئی ایک تیسرا لیکن سب سے بڑا دیو چٹانوں کے پیچھے سے نمودار ہوا اور آگے بڑھ کر اس نے ایک دیو کا ہاتھ پکڑ لیا گویا منع کرنا چاہتا ہو کہ ہمیں نہ پکڑے پہلے دونوں دیو اس کے مقابلے میں بچے نظر آتے تھے وہ دونوں سہم گئے اور خوف زدہ نظروں سے آنے والے دیو کو کو دیکھنے لگے ہم خاموش کھڑے ان تینوں دیکھ رہے تھے آنے والے دیو نے فوراً آگے بڑھ کر ان دونوں کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور ہمیں بڑی خاموشی لیکن رحم بری نگاہوں سے دیکھنے کے بعد وہ واپس چلا گیا تب ہمیں معلوم ہوا کہ جن دیو کی ہم قید میں تھے دراصل وہ دونوں تو بچے تھے اور اسی لیے وہ بچوں کی سی حرکتیں کر رہے تھے ہمیں کھلونا سمجھ کر کھیلنا ہمارے کرتب دیکھ کر خوش ہونا ہمیں اپنے کھلونے یعنی راکٹ میں بٹھا کر ہوا میں اڑانا اور تالیاں بجانا یہ سب بچوں کی سی باتیں تو تھیں جان نے ہمیں بتایا کہ یقیناً آنے والا دیو ان دونوں کا باپ تھا اور انہی چند انسانوں کو پریشان دیکھ کر فوراً آ گیا اور ہمیں نٹ کھٹ بچوں کی شرارتوں سے بچا لیا اس کے چلے جانے کے بعد ہم بھی جلدی جلدی ایک اونچی چٹان پر چڑھ گئے تاکہ دیکھیں کہ وہ لوگ کون ہیں اور کہاں رہتے ہیں چٹانیں پہلے دیوار بنی ہوئی تھیں اور ان کی وجہ سے ہمیں پہلے جو نہیں دکھائی دیتا تھا وہ بلندی پر آنے کے بعد اب دکھائی دینے لگا ہمارے بالکل سامنے تقریباً ہزار فٹ لمبا ایک بڑا راکٹ کھڑا تھا اور اس راکٹ کے دروازے کے قریب تیسرے دیو جیسے چار دیو اور کھڑے تھے جب بچوں کا باپ انہیں گود میں لیے ہوئے دروازے کے اندر داخل ہو گیا تو وہ چاروں بھی جلدی سے راکٹ میں چڑھ گئے کچھ ہی دیر بعد راکٹ کا نچلا حصہ شولے اگرنے لگا اور پھر ایک زوردار آواز کے ساتھ راکٹ پلک چپکتے ہی میں کئی سو فٹ اوپر چلا گیا چند سیکنڈ تک وہ ہمیں آسمان میں دکھائی دیتا رہا اور پھر تارا بن کر نظروں سے غائب ہو گیا راکٹ کے غائب ہو جانے کے بعد ہم نے اطمینان کا لمبا سانس لیا اور پھر جزیرے پر ایک نظر ڈالی جزیرہ بالکل سنسان تھا آبادی کا ذرا بھی نشان نہیں تھا لیکن ایک چیز ایسی تھی جس نے ہم کو حیرت ادا کر دیا اور وہ چیز کافی فاصلے پر نظر آ رہی تھی در حقیقت یہ عجیب قسم کی تلاشی ہوئی چٹانیں تھیں اور اتنی دور سے بالکل انسانوں کے قد آدم مجسمے نظر آتی تھیں جان نے دوربین نکال کر انہیں بغور دیکھا اور پھر حیرت سے کہنے لگا تعجب ہے کسی صورت سے یقین نہیں آتا کہیں میری نظریں دھوکا تو نہیں کھا رہی ہیں کیا بات ہے ہم نے اشتیاق سے ایک ساتھ پوچھا یہ چٹانیں بڑی خوبی اور مہارت سے انسانوں کی شکل جیسی تراشی گئی ہیں مجسمے ملنا تو خیر حیرت کی کوئی بات نہیں تعجب تو اس پر ہوتا ہے کہ اس ویران جگہ پر یہ مجسمے کیسے آ گئے اور پھر ایسا لگتا ہے جیسے یہ مجسمے چھوٹے بڑے پتھروں کو جوڑ کر بنائے گئے ہوں کیونکہ ان میں جوڑ بھی نظر آتے ہیں جوڑ میں نے تعجب سے پوچھا ہاں فیروز جون نے جواب دیا ان میں جوڑ موجود ہیں اور میرے خیال میں یہ پتھر کے بت ان لوگوں نے بنائے ہیں جو ابھی آسمان میں اڑ کر گئے ہیں ہو سکتا ہے میں نے سوچتے ہوئے جواب دیا لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ جزیرہ وہی ہے جو چاند رات کو سمندر میں سے نمودار ہوتا ہے تو ان بتوں پر کاہی ضرور جمی ہونی چاہیے جیسے کہ یہاں کی بہت سی چٹانوں پر جمی ہوئی ہے ذرا غور سے دیکھیے کیا ان پر کاہی ہے جان نے یہ سوچ کر دوربین پھر آنکھوں سے لگائی اور اچانک اس نے مجھے حیرت سے دیکھا اور کہا نہیں فیروز تم نے ٹھیک سوچا ان بتوں پر کاہی بالکل نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ جزیرہ نہیں ہے جس کی ہمیں تلاش ہے جیک نے کہا مگر پتھر کے ان بتوں کا راز ابھی تک ہماری سمجھ میں نہیں آیا میں نے خوف زیادہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میرا مشورہ یہ ہے کہ ہمیں یہ راز سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے کبڑے نے جلدی سے کہا اور جلد سے جلد اس خطرناک جگہ سے دور چلے جانا چاہیے بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ملاحوں نے بھی ایک ساتھ کہا ان کے مطلب کی بات جو تھی جان نے پلٹ کر کپڑے کو دیکھا اور پھر کہا چیتن تم اتنے بہادر ہو کر ایسی باتیں کرتے ہو ان باتوں سے بہادری کا کوئی تعلق نہیں عقل مندی کا تقاضا ہے کہ جان بوجھ کر خطرے کے منہ میں کودنا مناسب نہیں میں نہ تو بزدل ہوں اور نہ ہی خطروں میں کودنے سے گھبراتا ہوں میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہم جلد سے جلد اس منوج جزیرے سے دور چلے جائیں کیونکہ ایسا کرنے سے کم از کم دو فائدے ہوں گے کون سے فائدے ہوں گے جان نے جلدی سے پوچھا پہلا تو یہ کہ ہم اس خطرے سے دور ہو جائیں گے کبڑے نے جواب دیا جو اس جزیرے میں ایک بار پیش آ چکا ہے اور ہو سکتا ہے کہ پھر دوبارہ پیش آ جائے دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم سمندر میں دور جا کر اس جزیرے کا انجام دیکھیں گے یہ دیکھیں گے کہ آیا یہ وہی جزیرہ ہے جو پندرہ دن بعد سمندر میں آہستہ آہستہ غرق ہو جاتا ہے یا کوئی دوسرا جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ طریقہ ہم سب کے حق میں بہتر ثابت ہوگا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بستلی ہے جارج نے سنجیدگی سے کہا کبڑے نے آگے بڑھ کر غصے سے کہا اگر یہ بزدلی ہے تو پھر میں بزدل ہی بننا چاہتا ہوں آپ اگر ان بتوں کی طرف بڑھے تو میں سمندر میں کود کر اپنی جان دے دوں گا تمہاری جان دینے یا نہ دینے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس لیے تم کو اجازت ہے جان نے خشک لہجے میں کہا کہنے کو تو کبڑے نے سمندر میں کودنے کا نام لینا بہت آسان سمجھا تھا مگر جب جان نے اس کی اجازت دے دی تو سوچنے لگا اور پھر شاید ہمارے سامنے پہلی بار روتے ہوئے کہنے لگا میں نے عبدل کی بات مان کر زندگی میں سب سے بڑی حماقت کی ہے میں اب مجبور ہوں آپ جانتے ہیں نا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا مجھے اپنی جان پیاری ہے مگر وہ منہ چھپا کر رونے لگا ملاحوں کے چہرے بھی اتر گئے اور وہ بھی خاموشی سے زمین پر بیٹھ گئے یہ حالت دیکھ کر جان نے نرمی سے کہا میں تمہارا برا نہیں چاہتا چیتن میں خود بھی یہی چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد اس جزیرے کو چھوڑ دوں لیکن فرض کرو اگر یہ وہی جزیرہ ہوا جس کی ہمیں تلاش ہے تو پھر ہم کیا کریں گے کیا سمندر میں دور کھڑے ہو کر اس کے ڈوبنے کا تماشا دیکھیں گے پورے پندرہ دن کے بعد یہ جزیرہ پھر سمندر سے باہر آئے گا کیا ہم پندرہ دن تک سمندر میں لنگر ڈالے طوفان کا مقابلہ کرتے ہوئے اس کے ابھرنے کا انتظار کرتے رہیں گے ہر کس نہیں نہ تو میں یہ خطرہ مول لے سکتا ہوں اور نہ ہی اپنا وقت ضائع کر سکتا ہوں ٹھیک ہے کوبڑے نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا اس وقت تو خیر ہم کنارے پر ہیں لیکن فرض کیجئے کہ اگر چلتے چلتے ہم جزیرے کے بیچ میں پہنچ گئے اور پھر یہ جزیرہ آہستہ آہستہ ڈوبنے لگا تو کیا ہم بھاگ کر اپنے جہاز تک واپس آ سکیں گے کیا ہم جزیرے کے بیچ میں ڈوب نہ جائیں گے میرے عزیز بھلا ایسا کس طرح ہو سکتا ہے اول تو ہم سب تیرنا جانتے ہیں اور تیرتے ہوئے اپنے جہاز تک جا سکتے ہیں دوسری بات یہ کہ جزیرے کے ڈوبنے کے بعد ہمارا جہاز خود بخود پانی میں آ جائے گا جبکہ اس وقت اس کو پانی میں کھینچ کر لے جانا ہی کٹھن ہے اس وقت ہم آسانی سے جہاز تک پہنچ کر سمندر میں سفر کر سکتے ہیں بات معقول تھی اس لیے اس بار کسی نے جان کی بات نہ کاٹی اور سب جیسے آپ کی مرضی کہہ کر خاموش ہو گئے میں نے کنکھیوں سے کبڑے چیتن اور ملاحوں کو دیکھا ان تینوں کے چہرے اترے ہوئے تھے ہماری نظر بچا کر چیتن نے ملاحوں سے کچھ کہا بھی مگر میں سمجھ نہ سکا کہ کیا کہا ہے ہاں اتنا اب میں ضرور سمجھ گیا تھا کہ کبڑا ملاحوں سے مل کر پھر کوئی سازش کرنا چاہتا تھا میرے ہوشیار رہنے کا وقت آ گیا تھا اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اپنے پستول کو ہر وقت ساتھ رکھوں مگر افسوس ہمارا سب ساز و سامان جہاز ہی میں تھا اور جہاز جزیرے کی زمین پر آڑا پڑا ہوا تھا کچھ دیر بعد جب جان بتوں کی طرف بڑھنے لگا تو میں نے کہا جناب میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ میرے خیال میں آگے بڑھنے سے پہلے یہ بہتر ہوگا کہ ہم اپنی حفاظت کے لیے اپنے پستول بندوقیں اور دوسری چیزیں ساتھ لے لیں اس وقت ہم بالکل نہتے ہیں اور ایسی حالت میں آگے بڑھنا خطرے سے خالی نہیں کہتے تو تم ٹھیک ہو جان نے سوچتے ہوئے کہنا شروع کیا فیروز مگر ان پھٹی ہوئی پتلونوں اور قمیضوں کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی لباس بھی نہیں ہے قمیضیں بھی اب شاید اتار دینی پڑیں گی کیونکہ کافی گرمی محسوس ہونے لگی ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ گرمی یہاں اس قدر کیوں بڑھ گئی ہے یہ مقام خط استوا سے قریب ہے اس لیے جیک نے جواب دیا پھر بھی مگر اتنی گرمی میرے خیال میں اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے خیر اس کی بابت تو پھر سوچا جائے گا میرا مطلب تو صرف یہ تھا کہ ننگے بدن پر چمڑے کی پیٹیاں لٹکانے سے ہماری کھال چھل جانے کا ڈر ہے مگر خیر اس کے علاوہ اور کوئی بھی چارہ نہیں ہے اس لیے آؤ پہلے ہم سامان نکال لیں یہ کہہ کر جان جہاز کی طرف پڑنے لگا اور ہم بھی اس کے پیچھے ہو لیے جہاز کے اندر جانے کے بعد ہم اپنا اپنا ضروری سامان نکالنے لگے دیکھا جائے تو یہ ہماری تیسری مہم کی تیاری تھی خدا جانے ابھی ایسی کتنی مہمیں اور باقی تھیں جب ہم جہاز سے نکل کر دوبارہ باہر آئے تو میں نے دیکھا کہ کبڑے نے اپنی کمر سے ٹپکا باندھ رکھا ہے میرے پوچھنے پر کہ وہ کیا چیز ہے اس نے جواب دیا بات یہ ہے بیٹا کہ میں اب کافی بوڑھا ہو چکا ہوں اس عمر میں ایسے سخت سفر کرنا اور اتنے عجیب و غریب خطروں سے دوچار ہونا میرے لیے بہت مشکل ہے اس لیے اپنی کمر سے یہ کپڑا باندھ لیا ہے تاکہ چلتے وقت تھکن محسوس نہ ہو ٹھیک ہے نا اب یہ ٹھیک تھا یا نہیں یہ تو مجھے معلوم نہیں تھا ویسے میں اتنا ضرور جانتا تھا کہ کپڑے کی نیت میں کچھ نہ کچھ کھوٹ ضرور ہے اس لیے میں نے اسے کہا ہو سکتا ہے کہ یہ ٹھیک ہو لیکن میں نے بھی احتیاطن پستول اپنے ہاتھ میں رکھ لیا ہے کیونکہ مجھے کسی بھی وقت اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے کیوں ٹھیک ہے نا کپڑے نے میرا تنزیہ لہجہ سن کر اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا اور پھر لگا اس اس کی حرکت کے ساتھ ہی وہ دونوں بھی مجھے گھور کر دیکھنے لگے اب میں پوری طرح سمجھ چکا تھا کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے کپڑے نے ان دونوں ملاحوں کو اپنا ساتھی بنا لیا ہے اور اب یہ چاہتا ہے کہ جلد سے جلد ہم سے الگ ہو کر پھر اسی جگہ پہنچ جائے جہاں ہم نے خزانہ ڈھونڈا تھا اور اس طرح پورے خزانے کا مالک بن جائے سچ کہتا ہوں کہ یہ اندازہ لگا کر مجھے بڑی گھبراہٹ ہوئی مجھے محسوس ہونے لگا کہ اب ہماری زندگیاں پھر خطرے میں ہیں میں نے سوچ لیا ہے چاہے کچھ ہو جائے اس منہوس کبڑے کی اسکیم کو ہرگز کامیاب نہ ہونے دوں گا آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اور پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہوئے ہم اس مقام کی طرف پڑنے لگے جہاں اب سے کچھ دیر پہلے وہ راکٹ کھڑا تھا اور جو نہ جانے زمین سے کتنے ہزار میل کی دوری پر نکل چکا تھا کچھ ہی دیر بعد ہم وہاں پہنچ گئے راکٹ جس مقام سے اڑا تھا اب وہاں ایک گہرا گڑھا تھا راکٹ کے نیچے سے جو شولے نکلے تھے یہ گڑا دراصل انہوں نے ہی بنایا تھا ہم گڑھے کو غور سے دیکھ ہی رہے تھے کہ یکا یک چونک کر اسی جگہ ٹھٹک گئے ہماری نظریں گڑھے کے برابر ہی پڑی ہوئی ایک عجیب سی چیز پر گڑ کر رہ گئیں یہ ایک نرالی قسم کا پہیا تھا اور اس پہیے کے بیچ میں سے ایک اودی مائل نیلی روشنی نکل رہی تھی ساتھ ہی یہ روشنی اس انداز سے گپ چپ کر رہی تھی جیسے ستارے کرتے ہیں ہم حیرت سے اس پہیے کو دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک اس روشنی نے رنگ بدلنے شروع کر دیے پہلے اوتی روشنی سبز ہوئی پھر زرد اور سب سے آخر میں بے حد سرخ اتنی سرخ کے اس پر ہماری نظر ہی نہ ٹھہرتی تھی ہم تو جلدی سے گھبرا کر پیچھے ہٹ گئے البتہ جان وہیں کھڑا رہا وہ چونکہ سائنسدان تھا اس لیے اسے اس چمکتی ہوئی چیز سے دلچسپی پیدا ہو گئی تھی اور پھر یک وہ بات دیکھنے میں آئی جس سے ہماری عقلیں تنگ رہ گئیں اس پہیے میں سے ہلکا سا سراٹا نکلنا شروع ہوا اور پھر یہ سراٹا آہستہ آہستہ بھر رہی ہوئی آواز میں تبدیل ہونے لگا اور جلد ہی صاف انگریزی میں کسی نے کہا آپ حضرات سے میری ایک گزارش ہے اور وہ یہ کہ آپ جلد سے جلد اس جزیرے سے دور چلے جائیں یہ بہت ضروری ہے مگر آپ کون ہیں جون نے پوچھا میں اتنا تو جان چکا ہوں کہ یہ قسم کا لاؤڈ اسپیکر ہے جس سے آپ کی آواز آ رہی ہے مگر آپ ہیں کہاں ہم اس وقت آپ سے ہزاروں میل دور خلا میں اڑ رہے ہیں ابھی کچھ ہی دیر پہلے آپ ہمارے بچوں کی قید میں تھے آپ کو یاد ہے جی ہاں یاد ہے ہمیں شرارتی بچوں کی قید سے چھڑانے کا بہت بہت شکریہ جان نے ہنس کر کہا مگر آپ ہمیں واپس چلے جانے کو کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ اسی میں آپ کی بہتری ہے آواز نے کہنا شروع کیا ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ تفصیل سے آپ کو سب کچھ بتائیں مختصراً اتنا سمجھ لیجئے کہ ہم سیارہ اتون سے آتے ہیں یعنی وہ سیارہ جسے آپ زمین والے زہرا کے نام سے جانتے ہیں آپ کی دنیا کے اس جزیرے میں خاص طاقت ہے جسے ہم سوبیا کہتے ہیں سوبیا اتون میں نہیں ہوتی مگر ہمارے لیے یہ وہی کام کرتی ہے جو آپ کی دنیا والوں کے لیے بجلی کرتی ہے ہمارے کارخانے اور دوسری چیزیں سب اسی طاقت سے چلتی ہیں اس جزیرے کے پتھروں میں چھپی ہوئی یہ طاقت ہمارے لیے کروڑوں سال تک کافی ہے یہ طاقت اتنی حیرت انگیز ہے کہ پتھروں میں بھی جان ڈال سکتی ہے جس مقام پر آپ آ گئے ہیں اس سے آگے بڑھنے پر ہماری حج شروع ہو جاتی ہے ہم نے اس حد کے اندر اپنے کچھ پہرے دار مقرر کر رکھے ہیں جو آپ کو آگے بڑھنے سے روک سکتے ہیں اور ان پہرے داروں میں بھی وہی طاقت کام کر رہی ہے مگر یہ طاقت کس جگہ چھپی ہوئی ہے جان نے جلدی سے پوچھا اس کی نظریں جزیرے میں ہر طرف گھوم رہی تھی ان پتھر کے بتوں کے نزدیک جو اس وقت آپ سے دو برتھ یعنی آپ کے حساب سے دو فرلانگ کے فاصلے پر ہیں آواز نے کہنا شروع کیا میں آپ کو پھر آگاہ کرتا ہوں کہ آپ واپس چلے جائیں کل آدھی رات کو یہ جزیرہ پانی میں غرق ہونا شروع ہو جائے گا اور تب آپ کا یہاں سے نکلنا بہت مشکل ہوگا بہت اچھا ہم چلے جائیں گے مگر میں آپ سے دو باتیں اور پوچھنا چاہتا ہوں جان نے کہا وہ گھومتے ہوئے پہیے کو غور سے دیکھ رہا تھا جلدی کہیے کیونکہ جلد ہی وہ مقام آنے والا ہے جہاں آواز کی یہ لہریں آپ تک نہیں پہنچ سکیں گی اور میں آپ سے بات نہیں کر سکوں گا میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اس جزیرے کے پانی میں غرق ہونے کا راز کیا ہے جان نے پوچھا یہ ہمارے بنائے ہوئے خاص پروگرام کے ساتھ ڈوبتا اور ابھرتا ہے وہ طاقت صوبیا پندرہ دن تک پانی میں ڈوبے رہنے سے زیادہ قوت حاصل کرتی ہے اور پھر پندرہ دن بعد پانی سے اوپر آنے پر پچاس ہزار گنا طاقت بن جاتی ہے ایسا سمجھ لیجیے کہ یہ قسم کی بیٹری چارجنگ ہے جو ہم اتون میں بیٹھ کر ریڈیائی لہروں کے ذریعے کرتے ہیں مگر آپ بے فکر رہیے ہم آپ کی دنیا کو غرق کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے ہاں اگر ہم چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں مگر ہم اتونی لوگ بہت امن پسند ہیں اس لیے ایسا کبھی نہیں کریں گے اچھا اب دوسرا سوال دوسرا سوال یہ ہے جان نے بڑی بےتابی سے کہا براہ کرم مجھے بتائیے کیا آپ نے اس جزیرے میں کوئی خوفناک مکھی دیکھی ہے اس جزیرے میں نہیں ہاں البتہ اس سے آگے ایک جزیرہ ہے جسے پہلے ہم نے اپنے مقصد کے لیے ڈوبنے اور ابھرنے والا جزیرہ بنایا تھا لیکن اسی آواز نے جواب دیا مگر جان کو اب کان لگا کر سننا پڑا کیونکہ آواز ہلکی ہوتی جا رہی تھی بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ سوبیا وہاں بہت کم مقدار میں ہے اس کے علاوہ ہمیں اس خوفناک پرندے سے بھی سابقہ پڑا جسے آپ مکھی اس کے بعد ایک شوردار سناٹے کی آواز آئی اس عجیب سے لاؤڈ اسپیکر کی روشنی اچانک غائب ہو گئی اور پھر فوراً ایک کڑا کو چمک کے ساتھ اس میں آگ لگ گئی معلوم ہوتا تھا کہ زہر بھی باشندے ہماری زمین سے بہت ہی دور پہنچ چکے تھے اس لیے ان کی آواز بھی ہلکے ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو گئی تھی جب ریڈیائی لہریں ختم ہو گئیں تو اس لاؤڈ اسپیکر میں آگ لگ گئی تاکہ ہم زمین کے رہنے والے ان کے راستے واقف نہ ہو سکیں ہم کچھ دیر تک سہمے ہوئے کھڑے رہے اس کے بعد جان نے کہا اب بولیے کیا خیال ہے کیا ہمیں آگے جانا چاہیے بے شک جانا چاہیے جیک نے جواب دیا ہو سکتا ہے کہ ان بتوں کے قریب جا کر ہمیں بھی اس طاقت کا پتہ مل جائے جسے وہ زہروی سوبیا کہہ رہا تھا جب دوسری دنیا کے رہنے والے ہماری دنیا کی ایک دھات سے ایسی طاقت پیدا کر لیتے ہیں جو ہماری ایٹمی طاقت سے کہیں زیادہ اچھی ہے تو کیا ہم دنیا والے اپنی اس دھات سے کام نہیں لے سکتے لہٰذا بہتر یہی ہوگا کہ ہم آگے چلیں کیونکہ میرے خیال میں وہ دیو ہمیں آگے بڑھنے سے صرف اس لیے روک رہا تھا کہ کہیں ہم دھات کے اس ذخیرے پر قبضہ نہ کر لیں ہاں ٹھیک کہتے ہو جیک میرا بھی یہی خیال ہے ویسے تمہاری کیا رائے ہے فیروز جان نے پوچھا جو آپ سب چاہیں وہ ٹھیک ہی ہے میں نے جواب دیا مگر میں آگے نہیں جاؤں گا مسٹر جان کبڑے نے گھبرا کر کہا جیسی تمہاری مرضی چیتن تم بے شک یہیں کھڑے ہو کر ہماری واپسی کا انتظار کر سکتے ہو جان نے کہا جی نہیں میں اس شخص کا اعتبار نہیں کر سکتا میں نے اپنا پستول نکال کر اس کا رخ کبڑے کی طرف کر کے کہا تم ہمارے ساتھ چلو گے کیونکہ تمہارا انداز اور برتاؤ میری نظر میں ٹھیک نہیں ہے تم جو چاہتے ہو وہ میں ہرگز نہیں ہونے دوں گا تم چاہتے ہو کہ واپس جا کر ہمارے سامان پر قبضہ کر لو اور جہاز کو کسی نہ کسی طرح سمندر میں لے جا کر واپس ہندوستان چلے جاؤ نہیں ہم لوگ ایسی کچی گولیاں نہیں کھیلے ہیں تم ہمارے ساتھ چلو گے ہم اگر مریں گے تو تمہیں ساتھ لے کر ہی مریں گے میں نے دیکھا کہ جان میری یہ باتیں سن کر مسکرانے لگا البتہ کبڑے اور ملاحوں کے چہروں پر سردی چھا گئی تو کیا تم زبردستی کرو گے کبڑے نے خوف بھرے لہجے میں کہا وہ بے چینی اور اس طرح کے عالم میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا یقیناً جس شخص پر ہمیں اعتبار نہ ہو اس کے ساتھ یہی کرنا پڑے گا کیا سمجھے جیک نے جواب دیا کبڑا یہ سن کر خاموش ہو گیا اور کچھ دیر تک سوچتے رہنے کے بعد کہنے لگا اچھا میں تیار ہوں میں آپ کے ساتھ ہی چلوں گا اس کے بعد ہم نے احتیاط اپنے پستول نکال کر ہاتھوں میں لے لیے چاروں طرف گھوم کر دیکھا کوئی خطرہ تو نہیں ہے اور جب اطمینان ہو گیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے تو آگے بڑھنا شروع کیا جزیرے کی یہ زمین عجیب قسم کی تھی بعض دفعہ تو ہمیں ایسا محسوس ہوا جیسے نیچے کی زمین ہلی ہو مگر پھر یہ سوچ کر کے خطرے کے وقت عجیب سے خیالات دماغ میں آتے ہیں ہم نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی اور آگے ہی آگے بڑھتے چلے گئے آدھے گھنٹے کے لگاتار سفر کے بعد ہم ان چٹانوں کے قریب پہنچ گئے جو دور سے انسانی شکل کی دکھائی دیتی تھیں حیرت کی بات یہ تھی کہ حالانکہ ان کے ناک کان اور منہ نہیں تھے مگر اس کے باوجود وہ بت جیسے دکھائی دیتے تھے ان بتوں کے صرف چہرے ہی زمین سے اوپر تھے ایسا لگتا تھا جیسے کسی ماہر سنگ تراش نے پتھر کی بڑی بڑی چٹانوں کو جوڑ کر انہیں بنایا ہو جان نے بتایا کہ امریکہ میں نیشنل پارک میں چٹانوں پر ایسے مجسمے بنے ہوئے ہیں اور ان میں امریکہ کے پہلے صدر کا بت بھی ہے میں سمجھا تھا کہ زہروی لوگوں نے اسی طرح کے یہ بت بنا دیے ہیں مگر اب خیال آتا ہے تو جسم کانپ جاتا ہے کسے معلوم تھا کہ اب ہمارے ساتھ کیا واقعہ پیش آنے والا ہے